اے رحمت دو عالم صلی علی محمد اے رحمت دو عالم صلی علی محمد قربان تم پہ ہر دم صلی علی محمد قربان تم پہ ہر دم صلی علی محمد قربان جاؤں آقا کیا شان ہے تمہاری قربان جاؤں آقا قربان تم پہ ہر دم صلی ادھا محمد قربان تم پہ ہر دم صلی ادھا محمد صلی ادا محمد صلی ادہ محمد جب آقا مسکراتے رحمت کے پھول جائیں گے جب آپ مسکراتے رحمت کے پھول جھڑتے کیا خوب ہے تبسم کیا خوب ہے تبسم صلی علی محمد کیا خوب ہے تبسم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد ایک آش کے مدینہ بن جائے میرا تینم کے مدینہ بن جائے میرا تینم ایکش کے مدینہ بن بسے تیرا صلی علی محمد دل میں بسے تیرا صلی صلی صلی علی علی محمد محمد علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد مسکن بنے مدینہ مدفن بنے مدینہ مسکن بنے مدینہ مدفن بنے مدینہ مسکن بنے مدینہ مجھے بنے مدینہ مسکن بنے مدینہ مجھے بنے مدینہ مسکن بنے مدینہ بنے مدینہ ہے یہ ہر دم تسلے آئے محمد ہے آج یہ ہر دم تفسلے آئھا محمد مچلے آئے محمد مچلے آئے محمد مچلے آئھا محمد مچلے آئھا محمد مچلے آئھا محمد مچلے آئے محمد آصف کی ہے تمنا کی ہے تمنا سرکار دو جہاں کی الفت میں نکلے یہ دم الفت میں نکلے یہ ہاں یہ دم دم ہاں یہ دم الفت میں نکلے یہ دم صلی ادھا محمد الفت میں نکلے یہ دم صلی تسلے محمد اے رحمت مت ہے دو عالم صلی ادھا محمد قربان تم پہ ہر دم صلی تمسلے محمد قربان پہ ہر دم صلی صلی صلی علی علی علی محمد محمد محمد صلی علی محمد صلی علی محمد